امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ عمل احکام حدود نازل ہونے سے پہلے کا ہے یعنی جو حدیث انس میں مذکور ہوا ہے سننے تابوت حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکہتر